عمر بن حارث نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطیہ دیتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دی دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو اور اپنا مال بنا لو یا اسے صدقہ کر دو اور اس مال میں سے جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے خواہش مند ہو نہ مانگنے والے تو اس اس کو لے لو اور جو مال طرح نہ ملے تو اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ سالم نے کہا اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اور جو چیز انہیں پیش کی جاتی تھی اس کو رد نہیں کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھ